جنگ کے وحشیانہ طریقے جس طرح جنگ کے متعلق عرب جاہلیت کا تصور پست تھا اور جس طرح ان کے مقاصد جنگ ذلیل و ناپاک تھے اسی طرح وہ طریقے بھی جن سے وہ جنگ کیا کرتے تھے انتہا درجے کے وحشیانہ تھے چونکہ ان کے ذہن میں جنگ کی خصوصیات ہی یہ تھیں کہ وہ ہولناک ہو غیظ و غضب کا مظہر ہو بلاؤں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہو چکی کی طرح پیس دینے والی ہو آگ کی طرح جھلس دینے والی ہو اونٹ کے سینے کی طرح ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہو اس لیے جنگ میں ان کے اعمال بھی اسی تصور کے مطابق ہوتے تھے کسی قوم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو تباہ و برباد اور ذلیل و خوار کیا جائے ان کا جذبہ نبرد آزمائی کسی قسم کی اخلاقی حدود سے آشنا نہ تھا وہ صرف ایک چیز جانتا تھا اور وہ یہ تھی کہ دشمن پامال کرنے کے لیے ہے اس غرض کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے تھے ان کی تفصیلات ہم کو کلام میں جاہلیت اور ایام عرب میں بکثرت ملتی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے